سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا شادی کر لو کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت سی بیویاں تھیں بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انہتر